اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے اس دین کے گلشن کو لہو سے ہے نکھارا اس دین کے گلشن کو لہو سے ہے نکھارا امت نہیں بھولے گی احسان تمہارے امت نہیں بھولے گی احسان تمہارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے تاریخ میں نہ ڈھونڈ وہ قرآن میں ملیں گے تاریخ میں نہ ڈھونڈ وہ قرآن میں ملیں گے قرآن کراتا ہے قرآن کراتا ہے ان کی سیرت کے نظارے قرآن کراتا ہے ان کی سیرت کے نظارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے اصحاب کی نصرت کو میدان بدر میں اصحاب کی نصرت کو میدان بدر میں اللہ نے فرشتوں کے لشکر ہیں اتارے اللہ نے فرشتوں کے لشکر ہیں اتارے اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے اصحاب محمد کی محنت سمر ہے اصحاب محمد کی محنت کا سمر ہے اسلام کے چمکتے روشن یہ مینارے اسلام کے چمکتے روشن یہ مینارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے پاکیزہ ہے دل دل ان کے امام ہے کامل پاکیزہ ہے دل ان کے اور امام ہے کامل دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے ہر پل تو ہی دمد ہے اصحاب کریں گے ہر پل تو ہی دمد ہے اصحاب کریں گے ہم ہیں صحابہ کے اور صحابہ ہیں ہمارے ہم ہیں صحابہ کے اور صحابہ ہیں ہمارے آقا ہیں اگر چاند تو اصحاب ستارے اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہیں اگر چاند تو اصحاب ستارے اصحاب محمد ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے اگر چاند تو اصحاب ستارے